www.attableek.com The Reviver of Iman سبحانك اللهم اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من من من ونعادي بعداوتك خالفك خلقك اللهم حب أفضل ما توتي بارك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما تیتنا اللهم استر و رواتین وام اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نام سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوا میں ذکر اور دوا میں تعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہماری یہاں کی اس حاضری کو بے انتہا قبول فرما کر تیری محبت اور تیری ذات عالی کے ساتھ حقیقی نسبت اور تعلق کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تیرے گھر میں آ کر کے پڑھے ہیں اے اللہ کریم کے گھر میں آ کر کے جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کو نوازا کرتا ہے اے اللہ ہم بھی اپنی کسی صلاحیت کے بغیر اور بغیر کسی استحقاق کے معذ اپنے احتیاج کی بنیاد پر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ حقیقی تعلق اور نسبت ہمیں عطا فرما دے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما